سعید بن نبی بردا نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد ابو رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا اور ان سے فرمایا کہ آسانی پیدا کرنا اور تنگی نہ کرنا اور خوشخبری دینا اور نفرت نہ دلانا اور آپس میں اتفاق رکھنا ابو رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ہمارے ملک میں شہد کا نبیز طبع بنایا جاتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے نظر بن شمیری ابو داؤد تیالسی یزید بن ہارون اور وکی نے شعبہ سے بیان کیا ان سے سعید بن ابی بردہ نے ان سے ان کے والد نے ان سے ان کے دادا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث نقل کی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار ایک سو بہتر